کہ کنکھا نہ آسان کر دیا ہے قرآن کو آگے پڑھو نہ کس کے لیے یاد حفظ کر قرآن کا حفظ آسان ہے کام مشکل مشکل کیا ہے فہم آسان کیا ہے حفظ یاد یاد کر کر بچہ بھی رہا ہے اگر سمجھنے کی بات آتی ہے تو پھر اس کے سمجھنے والے صحابہ صحابہ تابعین آئمہ وہ بھی سارے نہیں کرتا آئمہ کرام کرام نے سمجھ کر اس سے جو نکالا وہ نکال نہیں سکا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا علوم فنون بنا دی جتنا مرضی پڑھ لیتا ہے جس طرح پھر نے سمجھا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے سوائے تکلیف کے سارا ہی نہیں جتنے مرضی بات بھی اپنے آپ کے بناتے ہیں وہ شاید بشائق ہمارے اماموں کے بنائے ہوئے اصولوں کے پیچھے چلتے ہیں تقلید اصول میں کرتے ہیں پھر جاتا ہے قرآن مجید کی یہ جہاد کی جو آیات ہے ان کا روح سکون جو ہے وہ حکام کی طرف اور ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت بخشی ہو جہاد کے لیے اٹھے تو یہ نہیں کہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہ ہو سوائے رسوائی کے کچھ نہ ہو اس کو ان کو رن ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہوگی پھر قدم اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی امداد ہو پتہ ہوگی سمجھ آ رہی تھی اہل جمع اہل اہل مال اہل طاقت ہماری بات پیاری سکون ہے یعنی مطلب ہے کہ مراد اس سے جھیل جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہم اس میں ہمیں تھوڑا کہہ رہا ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے ہم تو تم ہم اٹھے کر چور کے ہاتھ کاٹیں گے وہ ہماری ٹانگیں بھی ساتھ کاٹیں اب حکام e جس وقت یہ ہے حکومتوں کا یہ حال ہے کہ پوری دنیا میں تمام حکومتیں اقوام متحدہ کفار کے پابند ہیں اپنی خوشی کے ساتھ ان کے فرما بردار اور معقوب پابند ہو چکے ہیں جب دنیا پوری کی حکومتیں ان کے ساتھ ہیں نمبر ایک پھر حکومتوں نے پروپگنڈے اور کتنا سامانی کے ذریعے انہوں نے پوری قوم کو فرد کرو جہاد کرنا چاہتا ہوں تو کس کے ساتھ کن کے ساتھ یہ میرا محلہ ہے میں اگر لڑنا چاہتا ہوں تو یہ محلہ اکٹھے ہو کر یہاں مجھے حکومت اور فرنگیت اور یہودیت وہ تو جدھر رہی رہی مطلب ہے وہ ان کے جو افواہ فوجیں ہاں جی ان کے ساتھ لڑنا تو دور کی بات ہے جب آپ کفر یہودیت کے خلاف بولتے ہیں تو یہ محلے دار اکٹھے ہو کر یہ کہتے ہیں تم تو ہمارے خلاف آپ اسلام کے قانون کی بات کرتے ہیں اسلام کے تہذیب کی بات کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا تہذیب قانون نظام ہونا چاہیے آپ اگر ووٹوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ سارے ووٹ اگر ٹی وی کے خلاف بات کرتے ہیں یہ سب کے گھروں آپ کا جو ملا ہے خود جو مجاہد بن کر آگے نکلا ہوا ہے اس کا سارا ٹبر اور وہ خود یہودیت میں ملوث ہے لبڑا ہوا ہے گندی طرح سر تک ڈوبا ہوا ہے بغیرت وہ آگے لڑنا کس کے ساتھ یہ لشکر ہے تبلا والا ہے یہ جتنے ہیں یہ بات سادی تنظیم ہے جن کے بھی زیادہ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر دیکھو تو صحیح ان کا کیا ہے کیا وجہ ہے کہ خود گھر میں ان کے ساری یہودیت ہے لوگوں کو جہاز جہاز کس کے ساتھ جہاز پاکستان کے نظام کے ساتھ موافقت اس طرح ہے کہ حکومت ان کی امدادی ہے حکومت نگران ہے اور وہ اپنی مرضی سے ان کو چلاتے ہیں اچھا حکومت پاکستان جو کفر کی خود حکومت ہے وہ تو اس کو چلا رہی ہے ان کو اور جہاد اگلوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون ہے پھر کشمیر مسئلہ جی کشمیر پر مسئلہ بنا ہوا کشمیر کو آزاد کرو یہاں پر میں دو باتیں ایک وہ یہ کہتے ہیں جی، کیا ہو رہی ہے سے بتانا پاکستان میں تو اس سے معقوم ہے سکولوں میں تو نہیں لوٹتے فیکٹریوں میں تو نہیں لوٹتے فلموں میں فلموں میں عزتیں نہیں لوٹتے یہ ٹی وی ڈرامے جو ہیں یہ عزت لوٹنے والے تو نہیں ہے اس میں تو ساری عزت کی حفاظت ہوتی ہے ایسے کتی کے بچے ہیں گھر گھر عزت لوٹانے کے بندوبست خود ملا کر بیٹھا ہوا ہے بیٹی کسی کی ہے بیٹا کسی کا ہے اس کو میل ملاپ کرا کر روزانہ دینا مدرسے اور سکولوں میں ملا کروا رہے ہیں اور بغیرت کا بچہ بات کرتا ہے کشمیر والوں کی وہ لانسی کا بچہ یہ بتا اس کے تو دشمن آ کر کبھی لوٹتا ہے اس کی تو تو دوست خود لوٹتا ہے یہ کیسی عجیب بات ہے دشمن کے ہاتھوں سے نکال کر خود لوٹنا چاہتے ہو بہن جو عجیب تم ہو کیسے عجیب کو کے ہمدر دو کہ دشمن نہ لوٹے تم خود لوٹتے رہو یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی کہے جناب مسلمانوں کے چکلے پر ہندو آتے ہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے ہم خود جائیں تو بہن چور مسلمان کا چکلا ہی کیوں ہو نمبر ایک کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں انڈیا ایمان سے بتاؤ تمہارے ملک میں کون سے قانون انگریز کا یہ جب یہ انگریز کا ہے تو ہندو کے ہاتھ سے نکال کر انگریز کے ہاتھ میں دینا یہ ہاں، ہاں، ہاں، جاؤں ایسا میرے خیال میں قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور پیچھے بھی ہمارے مجاہدین ایسا ہی جہاد کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک کافر کے ہاتھ سے چھڑا کر بدترین کافر کے ہاتھ میں دے دیتے رسول ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کافروں کے ہاتھ سے والا ایک شہید شہادت کا واحد درجہ پاتا ہے فرمایا یہود کے ہاتھ سے شہید شہید ہونے ہونے والا والا نسارا کے ہاتھ سے درجہ پاتا ہے اس کا مطلب ہے سرکار نے تو ترغیب ہمیں ادھر دیا جائے ان کی سرپرستی میں لے کر دیتے ہیں ان کی سرپرستی ہے اب یہود نسارا کی سرپرستی میں جن کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے وہ ہندو ہے اب ہمارا سوال یہ ہے کہ لائن کا بچہ جب ان کی سرپرستی میں کرتا ہے تو بچے ان کی سازش ہے اور جو کافر کی سازش کے ساتھ جب تو چل رہا ہے جب مروا رہا ہے تو بچہ معلوم بچہ رہا موت اچھا یہ بتاؤ جو مجاہد ہوتے ہیں جب وہ سکہ آزاد کر یعنی پتہ کرتے ہیں تو پتہ کرنے کے بعد کیا وہ پھر وہ کافروں یہ حکمت عملی ہمیشہ ایسے ہی رہتی ہے کہ یا جہاں پر پہنچو وہاں پر ایسا کرو لوگوں کو مرواؤ مرواؤنچے بھاگا آپ یہ بتائیں آج تک یہ بارڈر پار کر کے کہاں تک پہنچ جاتے پہنچ کر راتوں رات یہ واپس آ جاتے ہیں یہ کیسے عجیب مجاہد قوم کو مرواتے ہیں یا خود مرتے ہیں وہی ہے دس سال رہ کر پھر واپس ہی آتے ہیں میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ شہید ہو گئے اچھا جی بتاؤ یہ کارگل کا جو حصہ تھا کیوں واپس دیا مطلب نہیں پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ صرف مرنے مروانے کے لیے ہے جب بات تو حکومت کی چلتی ہے بتائیں جب وہ خود حکومت کے پابند ہیں اور حکومت کو پھر کی ایسی پابند ہے کہ خطہ مروا کر اتنے بندے خطہ ہاتھ آیا حکومت واپس ہو گیا تو اب بتاؤ ان لائنوں کا فرض بنتا ہے ختم کرنا اور پیچھے ہٹنا نہیں بنتا اس کام کو چھوڑ اور پھر بڑے دشمن کون ہوئے حضرت جی فتح شدہ علاقہ جو ہے وہ پھر دشمن کو دینے والا یہ بڑا دشمن ہے یا وہ بڑا دشمن بڑے دشمن دوست ہیں اور سرپرست ہیں اور چھوٹے کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے یہ ساری متحدہ کے خیر دینے والے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں وہ کتوں کو وہاں پر لڑوا رہے ہیں مروا رہے ہیں اور ادھر سے مسلمان کام جیسا سازش یہ چل رہی ہے کہ پاکستان میں جہاں کہیں اسلامی ذہن رکھنے والا کوئی نوجوان ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نظام کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے پاکستان میں ان کو ادھر جاؤ جوڑے فوج کے ساتھ عوام کیا لڑائی ہوگی ادھر ایٹم بم ادھر کلاشن کو بڑے بڑے لڑائی ہوگی یہ کتی کا بچہ سوائے مروانے کا اور کیا کام کر ہے اور پھر گدڑ کے بچوں کی بات کیسی عجیب ہے کہ ادھر مجاہد اس نے کہا دابا مارا لشکر تاپا سے جماعت ہاں مجاہد ادھر مل گئے مجھے جائے بڑھ رہا لڑنے کے مجاہد بنا ہوا ہے یہ تو وہی بات ہے کہ شہید ہونے کو جی تو منا سکتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں بہن چوتھ گی کا بچہ تم ڈرامے پاس ہے یہ چندہ اکٹھا کر کے لائن کا بچہ مرسل نقصان اس قوم کا کر رہا ہے ادھر بندے مرواتا ہے بغیرت کا بچہ ادھر مال لوٹ رہا ہے یہ مال کے ساتھ تم اپنے ادارے بناتے ہو بغیرت کے بچے گھر پراٹو بناتے ہو کل تم کل تمہارے پاس کچھ نہیں تھا آج تمہارے پاس یہ موٹر سائیکل پھر جناب جی گاڑی آ گئی پھر اس سے بڑی گاڑی یہ کہ تمہاری ماں کو بیچا ہے تم نے بین یہ لوگوں کا لیا ہوا مال ادھر لوٹ کر اپنے عیاشی میں بدماشی میں لگا رہے ہو انگریز مادر چوتھ کے پیچھے لگتا ہے حرام زادے تم تو مرتقی ہو کفار ہو اسلام دشمن ہو اسلام ہو تو سب سے پہلے تمہاری گاٹا گردن قلم کی جائے گی بہن تم خود واجب القتل ہو تم کہتے ہو ان کو مارنا فرض ہے بھاگے ہو بھاگ جلدی کر اس کو کتی کا بچہ جب تیرے پھر تصویر بھی اتاری جاتی ہے اپنے گھر سے تیری ماں کے سینے پر انگریز بیٹھا ہوا تھا ہندو بیٹھا ہوا ہے تو اپنی ماں کے سینے سے ہندو نہیں اٹھا سکا بہن چوک تو لوگوں کی بہن بیٹی کی بات کرتا ہے اب بے ہو گئے وہاں پر مجمع اکٹھا ہو گیا پاگل ہو گئے بہن چوک لوگوں نے کہا اٹھاؤ جلدی نکلو یہاں سے آپ کے پاس گندر ہی دے رہا ہے بچہ یہ زیادہ میں تیرے ساتھ بول رہا ہوں زبانی جہاد کر رہا ہوں تمہارے سے زبانی جہاد نہیں ہوتا سنانی جہاد کیا کرو گے یہ لیکن انگریزوں کے داشتے گماشتے ہیں طوائفہ جیسے کنجری رکھتی ہوتی ہے کنجری کنجری ہے لوگوں کو مروانے ناچ ڈانس کرتا ہے پیسہ وغیرہ کماتا ہے چلو میرے ساتھ یہ جی، پنڈ اسٹاف کا تو لما لما وہ دربابی ہوتا ہے وہ کیا اس کا ابھی لما راجبوت ہے ہاں، چلو حضرت صاحب بلٹ پروف گاڑیاں تنگلے وین چوک گھر کے تھے جس طرح چلاتے ہیں چلتے صحیح یہی ہے میں رہا ہوں پہلے کفر کو اپنے گھر سے سڑک اپنے گھر سے نکالنے کے لیے صحابہ کرام نے کیا کیا تھا صحابہ کرام نے پہلے دین حق کو بیان کیا بتایا سنایا خود چلے جو ساتھ آتا تھا اس کو پھر ان چڑھاتے وہیں پر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں گھر میں آ کر لوگ لڑتے تھے فی الحال کو انگاروں پر نکال دیا بلا کر دیا سب میخے لگا دیے یہ یہ یہ مرحلہ پورا پاس کرو اس مرحلے سے آگے گزرو گے پھر پھر جا کر جب تمہیں اللہ تعالی نظام حکومت آتا اپنے ملک میں اپنی جگہ پر اپنے گھر میں دے دے گا پھر اس کے بعد پیر جاتے یہ اسلام کا تصویر حضرت فرماتے ہیں جب اسلام جب تک اسلام چھپتا ہے پھر لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں کیسے مجھے کتنی کے بچے چھپ کر لڑتے جب اسلام چھپتا ہے تو لڑتا نہیں جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں صحابہ کرام مکہ میں چھپتے تھے لڑے نہیں مدینہ میں ریاست ہو ہوگی تمہاری تو ریاست ہی کہیں نہیں ہے سب کو فرق کی ریاست ہے نہیں ہے اقوام متحدہ کے پابند ہے اقوام متحدہ پانچ میٹوں پاور ہے بہن چودہ سے کہو کے بچے بتاؤ سعودی عرب تمہارا جو تمہارا مرکز ہے جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ کس کا پابند ہے اقوام متحدہ کا یا خدا رسول کا پابند اقوام متحدہ پر پانچ ویٹو پاور وہ پانچوں کافر ہیں ایک مسلمان بھی ہے پانچوں ویٹو پاور ہے نا تو ویٹو پاور کا کیا مطلب ہوتا ہے ویٹو پاور طاقت رات کی طاقت تردید کی طاقت کہ تم سارے ملک جو مرضی کہتے رہو ہم جو بات کہیں گے وہی مانی جائے گی تمہاری نہیں مانی جائے گی یہ بیٹو پاور کا مطلب اس کا مطلب ہے آڈر ہمارا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا یہ مطلب ہے تو ان ان وہابی کتوں سے کہو اور ان سعودیہ والے لائنوں سے کہو اور ان جہادی فسادی شیطانوں سے کہو ارے فسادیوں پوری دنیا تو تمہارے سمیت انگریز ویٹو پاور کافر کے حکم کے پابند ہے کافر بلیچ کے حکم کے پابند سارے یہودی کے بچے خود کو اور پوری قوموں کو قوم کو کے حکم کا پابند کر رہا ہے تمہارے جہاز تو خود بھی مشرق ہو گئے لوگوں کو بھی مشرق کر رہے اور جہاز کا نام کے ساتھ ادھر ادھر رہا ہوا ادھر اٹھ پڑو ہندوستان انڈیا کے خلاف انڈیا کے خلاف اللہ جو تیرا آقا ہے وہی انڈیا کا آقا ہے انڈیا اقوام متحدہ کا بندہ انڈیا بھی اسی کا بندہ ہے تو بھی اسی کا بندہ ہے دونوں غلام ایک کیوں لڑتے کہ وہ کتے کا تمہارا لڑنا اس وقت بنتا تھا جب تمہارا آپ کا خدا رسول ہاں وہ صحیح خود خود وہ شاہ جی قبلہ تم خود بتاؤ بس مجھے اتنا بتاؤ کہ ساری حکومت اقوام متحدہ کی پابند ہے یا نہیں بس اتنا جو کافروں کے حکم کا پابند اگر غیر کو سمجھتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مخالف ہیں وہ خوشی کے ساتھ ان کے پابند ہیں ان کے متفق ہیں سعودی عرب کا مجبوری ہے اگر وہ کہیں یہی مجبوری ہے کہ اگر ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں تو ہمیں مار دیں گے تو بہن سو ادھر ادھر تو مجھا ہے مجھے مرتا نہیں ہے مرو گال اقوام متحدہ کی کر رہے ہیں وہ لڑ میری گل نہیں سمجھے ہاں، جی، جی، او ہو یہ دسو حکومت حکومت سعودیہ پھر کا لڑن سعودیہ کو تو کہتے ہیں یہ اسلام کی حکومت ہے اور لڑتے ادھر ہے یہ بات ہے وہ اسلام کی حکومت ہے جو کفار کی حکومت حکم کی پابند ہے وہ اسلام کی حکومت کہتے ہیں یہی تو ڈرامہ ہے کتی کے بچے ادھر سے کرنا لینا ہے لڑنا ادھر ڈرامہ بھی چلتا رہے کوفر کی تعداد بھائی افغانیوں کی بات ہم کر افغانی عوام جو ان کا حق بنتا ہے ان کا لڑے وہ کیوں تسلیم کرو ان کو اگر بات یہ ہے کہ یہ جو سرکردہ اوپر آ کے بنے ہوئے ہیں یہ سعودیہ کے غلام کیوں ہیں لشکر تبلا وغیرہ یہ جتنے بھابی جو بندی ہے سب کس کے غلام ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ پورے عرب میں ہماری حکومت ہے اور سعودیہ تو وہ تو کہتے ہیں خدا کے گھر پر ہم قابل ہیں تو ہماری حکومت ہے ہمارا سب کچھ وہ کار مستدین ہے متحدہ کے پابند ہے ہاتھ ان کے ساتھ لڑے تو ہاتھ نکالے ان کو چلو وہاں پر سننی کی حکومت نہ آنے دے اپنی واپی بنا لے واپی حکومت قائم کرے انگریز سے آزاد جاؤ اس کی میں دعوت دیتا ہوں جاؤ میں بھی یاد کروں گا ان کو کہو سعودی حکومت ختم کرو یہ یہود خاندان بہن چوت بیٹھا ہوا ہے سعود یہود یہ سعود خاندان وہاں سے کتے کا بچہ نکالو جو برطانیہ کے ساتھ یہود کے ساتھ سب سال بعد کا جو ان کے آڈر کا پابند بیٹھا ہوا وہ آسانی خوشبو یہ ایسی کہانیاں رکھ لی علم والوں کی عالم فاضل بیچ رہے ہیں ہاں، عالم عوام کا سنتے ہیں شہید برابے جھوٹ دیتے ہیں پیانے ہونے میں بنا دینا کتاب لکھ لینا میں کتاب لکھ دینا کہ بابا اتنے ایے جنت سے لباس اتر آیا ہے آیا جناب نے یہودی تعلیم دے خلاف میں کیتا ہے میں خود مشہور کا کیتا ہے میں تعلیم جب کسی مصنف کا مطالعہ تکلیف کا کے وہ آیا کیون کتوں آیا ہے کون لے آیا ہے کہ میں اتنے بجا پھر کرتا پھر سن جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم سپے سن وہ نالیاں ٹپیاں تو لگے سن جہاد علاج کلمت اللہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے رب کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا نام ٹٹیاں جڑتا پیا ہے او بہن تو جہاد کا کرن دیا صرف میں یہ گل دس اچھا یہ دسو لیڈر بیل میں اس گل کو کہ اشتہار چھپ رہے ہیں میری ایک تو صرف گل کا جواب مجاہد نو خدا رسول دے نام دی عزت مجاہد کتا کا ہے وہ جس کافر نو عام مومن کے دل میں بھی خدا رسول کی عزت ہوتی ہے اگر نہیں ہوتی ہے کافر یہ مومن ہی نہیں ہے ایس ملک دے جلسے جماعت قائم کے میں ہوئی ہے ہے بس اینا دا چھ چھ سال سال رہے نا نا دن انہوں نے نے کرا چکا چکا ہائی جیک کٹمانڈو ہاں جی, ہاں جی۔ دوسرے ساتھی گل نو حقیقت چک دوسرے سال تیارا چکا ہے ٹھیک ہے جی انہوں نے انڈیا جا کے اتار ہے تیارا انہوں نے کہا جی پٹرول نہیں آئی ہے وہ انہوں نے بہانے وغیرہ کیتے ہیں پاکستان پورے دو بندی تو سارے انگریز کے قیدی پہنے یہاں کی رہائی پوری یہ نہیں آپ بھائی تیو بندی ملا ہمیشہ انگریزی حکومت نے جی اسلام دل بھی کلاس مریا بالا کوٹرزاں نے شابش پونگل شابش خیر ہندو سکھ مسلمان تین قوما میرے گل پی گئی ہیں اٹھارہ سو ستوجا اٹھ چھتی کال ڈرامہ رچا سکھا دن کا جھ مرا نے ادھر ہندو آپ یہ مرن اتنے آ رہے میں باہر والے دنوں حکومت قائم کرا وہ اپنے پیو دادے دسے وراثت ہے وہ تحت کام ہوا پوری قوم ہائی ہائیچیک ہوئی پی تھی قانون ہے اج بھابی کسی بھی ہوگی وہ آپ ستا ہے یا کوئی ستا ہوگی جی کوئی انہوں ڈکے گا تو تین سال سزا ہے پانچ لاکھ جرمانہ ہے یہاں چود مجھے پوچھ تیری تین ہائی جیک جی اتنے بڑے لینا تیرا فضل الرحمان تیرا رشید لدھیانوی شیطانی شیتانی سارے اسمبلی دے دے کتے نے اسمبلی کتیاں نے قانون بنایا ہے میرے بہن دے قانون بنواندا دا ہائی جیک لگا میرے ہے یہ کسی ہوا فدو گھر فو فوڑ بجائے سگلے فدو پوچھے آخر پہلو ہی بتھیرے نے نویں کنجر کی لینا ہے سارا فدواں دا جگ بنے کرے اتنے فدو لاؤ ساڑے کو اللہ نے بولنا اچھا اس قوم دی رگ رگ پوری دنیا کی ویٹ چیٹے میرے پھر جواب دیو ہائی جیک کیوں کرن گئے جیسے بہن ماں ہائی جیک کوئی پی جی ماں دی ہائی جیک کوئی پی ہائی جیک کی جیک چنگا چکا کے کنیا لگا رہا ہے انگریز نال اتفاق ہے ڈرامہ سارا ادھر پہ رکھتا ہے ہندو سارے کارا دشمن ہے سا کچھ بڑا یہودی تھا یہ دسو ہندوستان کی حکومت یہود نے آن کے مکائی ہے سوال کا جواب دے وہ دنیا حکومت سن وہ اگریزاں آن کے مکوائی جان کے ہندو مکائی کی معلومات ہے تمہیں تھی کے دوست کی بن گئے جی سجن لدھیانوی شیطان سارے مدرسے اگریز کا نہیں کون پیسہ دے رہا کون حکومت امداد دے رہی ہے چار میرے گھر میں کھانا جہاں قطار لگی تھی ایک کمپیوٹر کی تو وہ پیو کر لی اسی گو نہیں بھانو لگا ہے تو لوائی رکھو سانو رب رحمان نے نور ہے اسی دیکھی باندھر تھوڑے کہ نچتے گے نہ ملوڈے ملوڈا نچے انگریز دیا نہیں دلے جو نچتے گے میری ایک گل کا جواب جاؤ پوچھ لیاؤ سب تو پہلے بڑا دشمن سارا کچھ یہود نصارا ہے کہ نہیں کیا قرآن فرما دا اللہ تاجدنا شدنا عداوتا للذین آمنوا الیہود اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا یہودی کو پاؤ گے تو یہودی نہ دوستی کیوں ہے سچو یہودی ہے نہ کون تائید کیوں ہے انہیں بھی میت کیوں ہے انہیں بھی غلامی کیوں ہے جہاں پہ حوالے میں پہلا سمجھایا پھر وہی گل وہ حکومت پھر طرف نہیں ہوئے پکڑو ان کا تو مسلمانوں عوام کو کیوں اس کو ملزم کرا دیتے ہو تمہارا یہ حق بنتا ہے جو خود خدا فرماتا ہے کن خوش حکم تم والی تم نارا خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ دے تم نے کتنا بچایا تمہارے گھر میں تعلیم سکول کیا یا دین کیا اسلام کیا باہر بچے سکول کیوں جاتے ہیں بچہ یہ دنوں دیتے کھڑا ملا سارا ٹپر دا ٹپر مدرسہ یہودی نو دیتی کرا تبلیغ دین دی ہو رہی ایسے میرے کو آ گیا ایونٹ کا ٹولا ادھر لیا میں نے پرچا کارڈ اٹھایا پرچے سے لکھا ہے اتنی بندے تشکیل کی پرچی ہے اتنے بندے جی ماشاء اللہ جی اڈا ہے یہ یہاں سے روٹ ہے ادھر سے جائے مسجد آئے چوک آ جائے گا چوک پار کرو گے بینک آ جاتا ہے بسترے اندر لے جانا یہ باہر رکھ دینا جا کر ان کو حدیث پاک میں آتا ہے ستر گنا ہے آسان ترین نے فرمایا روزانہ تو بینک مینیجر کو حرام روزی کر رہے ہو ابھی سنو اور بینک نکلو ہم تمہیں بتانے آئے وہ تمہیں جوتا مارے جو مرضی کرو ادھر سے آگے نکلو آگے فوٹوگرافر کی دکان ہے ادھر چلے جاؤ اس کو کہو ان میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک ہو ان میں نے شد اللہ سے عذاب ان جاؤں القیامت الذین یضاہون بخلق خلق بس ترین عذاب جن لوگوں کو ہوگا ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کی مطابق مخلوق کی مطابق لہذا بند کرو یہ کاروبار یہ حرام ہے ادھر سے نکلو آگے تھانہ ہے تھانے میں چلے جاؤ ملنم یحکم بمان اللہ فاللہ اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے کافر ہیں وہاں میں نے کہا خان صاحب ایمان سے بتاتا ہوں ادھر مسجد میں یار کیا لینے آیا مسجد میں تو ادھر نماز ہی نہیں آتا کفر گناہ کیا لینے آیا ادھر کفر گناہ ہو رہا ہے میں ادھر بھیج رہا ہوں وہ بڑا بےغیرت ہے بےمان ہے دغاباد ہے جس میں تمہیں جن پرچی پر ادھر مسجد کے لکھ دیا بغیرت کے بچے کو بازار کا لکھنا تھا تانے کا لکھنا تھا کچہری کا لکھنا تھا جہاں پر سینما کے لیے جہاں پر کوفر برائی ہوتا ہے نبیوں کی یہی تبلیغ ہوتی مسجد میں بڑھ جاتا تھے مکار دجالو باب شیر کی گاہ کو بن آئے ہوئے بریلوی کو میں نے کہا خان صاحب بتاؤ ٹھیک ہے ایمان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے حق کئی حق کئی السلام علیکم بچہ آیا ہے کہتا بھی ہے ہفتے ہفتے جہاں پر حق ملا ہے پیچھے دغا باز نے دغا بازی کر کے نہ حق راستے پر چلایا میں نے حق بتایا بغیر کا بچہ تمہارا تو حق بنتا تھا ادھر بستر ڈال دیتا تم کہتا مہینہ ادھر ہی زیادہ دین جہاں سے اتنا سچی بات ہمیں مل گئی لیکن بچہ اور دجال کی لطال الوہابیت کلہم قبصا دجالون لعین میں کہتا ہوں جہاں پر دیوبندی وہاں بھی دین کی خدمت کے لیے پہنچ جائے وہاں پر یہود نسارا کی ضرورت نہیں دیکھ لو ان کی دینی خدمات پیش کرو ہمارے سامنے ان کتوں کی لڑائی انگریز اگر اتفاق دکھاؤ کزیا اتفاقیہ بنا ہے افغان کی لڑائی اتفاقیہ قضیہ بنا ہے گل پڑ گئی گل پڑ گئی گل پڑ گئی بتاؤ طالبان تاریخ کیسے تیار ہوئی نہیں پتا بتاؤ چلو تاریخ بتا دو اس کی طالبان تاریخ کیسے تیار ہوئی کس دور میں ہوئی کون تیار کرنے والا تھا اصلہ تھا بتاؤ جی، روس کے میں ٹوٹیا بات کر دو کن روس میں ہر کسی نو رب ہی توڑتا ہے دس ہاتھ کسی نے عالم اسباب کی بات کر عالم حقیقت میں کیوں جا رہا ہے عالم اسباب میں کون کمانڈ کرتا تھا یہ جنرل میں ہوا امریکہ نے یہ اٹھایا تھا برطانیہ نے یہ تاریخ پیدا کی تھی روس تھا اشتراکی ملک اس کا سوشلزم نظام تھا برطانیہ یورپ کے نظام ہے سرمایہ دارانہ وہ سرمایہ داری اور اشتراکیت کی جنگ آپ کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے روس کو توڑنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اشتراکی نظام ایک دوسرا یہ مشرقی بلاک میں آتا ہے مشرقی بلاک مغرب کو آنکھ دکھا رہا تھا وہ بہن چاہتے تھے کہ اس کا طاقت کو ختم کر تاکہ ہمارے سامنے کو اٹھنا لگا اب یہ ہوا کہ جنرل دجالوں کا دجال تھا کھانا دجال تھا اس کے بعد گھوڑا چڑھ جائے وہ اس بہن چود نے یہ کام کیا کہ ادھر امریکہ برطانیہ سے پیسہ لیتا تھا کو میں دیتا تھا جو بندی سے تاریخیں چلا رہا ہے امریکہ کے اندر یونیورسٹی قائم کی گئی جہاد کے نام پر وہاں پر کتابیں لکھی گئی فضیلت جہاد پر یہ کیا پھر وہاں سے یہ کتے تیار ہو کر جاتے تھے اور امریکہ کے وہ ذرا ان کے جتوں کے آگے پہاڑیوں سے دیکھو جس طرح کی وقت نہیں ہے اذان کی آواز نہیں آتی آسی روس کے ہیں پہاڑیوں سے پتہ ہی نہیں ہے تم نے تو آنکھیں نہیں کھولی تمہارے صرف ایک تمہارے جس طرح کے گاڑی پر بیٹھ کر جس طرح سے موڑتا ہے ڈرائیور تم گاڑی ہو وہ تمہارے ڈرائیور ہیں ایسے چلاتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ڈرائیور ہیں ہم اوپر چڑھ جاتا ہے ہم ڈرائیور کے بھی وہ کر جاتا اتنا ظالم ڈرائیور ہے طالبان کو شکست کیوں ہوئی نصیر اللہ بابر کا جد امجد ہے طالبان تاریخ کا بتاؤ ہوا یہ جب وہ مقصد پورا ہو گیا اوجڑی کیمپ کا واقعہ کیوں ہوا تھا فوجی کیمپ پہ جو اسلحے کو آگ لگی تھی جنرل زیاد دور میں کیوں لگی تھی جنرل زیاد اللہ پیسہ لے لے اسلحے کو آگ لگا تھی جس سے ہزاروں جانے بابا لگ گیا وہ حضرت میلا دے میل جس سے جس سے وہ مارتا یہ دجال امریکہ وہ تھا بھٹو تھا روسی بلال تھا اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کا آج بھی نعرہ ہے روٹی کپڑا اور یہ کس کا نعرہ ہے سوشلزم اس کا تو اس نے کہا یار یہ پاکستان پر اگر یہ روسی بلا ادھر غالب ہو جائے گا پھر تو مرواؤ اس کے ڈانڈ میں چلا ٹوکا جنرل ضیاء صاحب مجاہد اسلام جی ہاں کے دجال نیچری بھی جو بندی دونوں وہاں سے جہاں سے یا تو معلوم ہونا چاہیے افغانستان میں آپ کی فوج بلاؤں کی شکل میں لڑتی آپ باب رسول جنت سمجھ نہیں آ رہی یہ سارا کیا جب روس ٹوٹ گیا ختم ہو گیا اب ادھر کی یہ تاریخ پہلے اقوام متحدہ کے بات بتاؤ اقوام متحدہ کی رکنیت انہوں نے کیوں حاصل کی اگر یہ اسلامیت ہے آپ کیا پوری ضروریت جو بندی ہے تو پاس اس کا جواب نہیں لاؤ جواب لاؤ اگر اسلامی حکومت کی تو رکنیت کیوں حاضر رکنیت کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم تمہارے حکم کے پابند رہیں گے کمشنر جنا کہتا مجاہد اسلام سا رہا بھائی کو نہیں وہ سب بے اقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تاریخ عالم گواہ ہے مسلمانوں نے جب دین کو چھوڑا ہے دین سے دور رکھنے اس وقت شکست ہوئی ہے جب دین کا دامر انہوں نے صحیح تھاما ہے تو ان کو شکست کی بجائے اللہ تعالیٰ پتہ دیا اور کفار کو شکست چاہے مسلمان تھوڑے سے چاہے زیادہ لیکن بتاؤ ان لینوں کو کیوں شکست تو بھی کافر چاہتے خدا کہاں تھا بتاؤ خدا کا وعدہ جھوٹا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے تو خدا نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا خدا نے نہیں خدا نے وعدہ اپنا پورا کرنا تھا لیکن انہوں نے وعدہ کے خلاف رہا ہے اس نے شرط لگائی ان اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دل اللہ تمہاری مدد کرے معلوم ہوا انہوں نے دین کی نہیں یہ اپنی دین کی یہ تو نے یہ کسی لائن کی مدد کی یا دین کی نہیں کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کی مدد اس کا جواب مجھے دے دو بس میں نے کتنے سال پہلے موضوع لگایا طالبان کو شکست کیوں اس کا کچھ جواب تو دے دیجیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں نے بھی غفلت میں آ کر ہمدردی کے چکر میں میں نے چندہ دیا تھا تو ملا ضعیف کتا آیا تھا اس کتے کو میں نے روٹی ڈالی تھی چالیس پچاس ہزار جمعے پر میں نے جمع کروا کے دیا لیکن جب حقیقت میرے سامنے حضرت صاحب ناراض ہوئے میرے سامنے جب حقیقت دل نہیں مان رہا تھا میرے حضرت نے مجھے کہا تھا ارے بات سنو جب کسی کام کو دل نہ مانے نہ کرو لیکن میرا دل نہیں مانے اس کے باوجود بات ان کا مقدر تھا لکھا ہوا وہاں پر ٹکٹ اللہ کتوں کے ساتھ جب پیچھے انگریز کا ہاتھ چلتا تھا تو روس ٹوٹ گیا جب اس کا ہاتھ چھوٹا تو یہ اپنے اپنے خود آپ ہی بچ سکے دوسرے کو کیا صرف اس ملا مسعود جو ہے جی ملا منہور سے اتنا بات کی یہ تمہارا ادھر مائی باپ سارا یہ ہے جگ ہوا ہوا ہے ان کو جگ چڑھا ہوا ہے کیا چکر ہے ادھر سے تم ادھر ہائی جگ کر یہ ادھر کر تم اسی کا جواب ہے نور ہے نور ہے نور ہے ایسا نور ہے پوری ضروریت وادی عالم کفر پورا اکٹھا ہو کر عالم ملالت اور عالم اکٹھا ہو کر عالم اعتماد اکٹھا ہو کر حضور کے صدقے میں ایک ہی بات میں سارے ایک ہی بات میں دوسرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہو نہ کو چلے چلوا دیں ہم اولیاء کے فیض یافتہ ہیں ہاں ہم کسی کیٹرو ملا کے نہیں ہیں کیٹرو ملا کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہمیشہ ذریعہ نہ خدا ہی ملا نہ وشال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے لیکن کا استدراک جو ہے نا یہ آپ اس کی حاجت پتہ نہیں استدراک کا جو لفظ ہے نا اور بھی بہت ساری یار آپ یہ بتاؤ کر لو جب تک مختلف کیا مخاطب ہی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جمعہ تم پر فرض ہے اب کوئی کہے اور تو نکلے باہر جمعہ پڑھو تو اس پاگل کا کیا علاج کریں گے وہ پاگل خدا تعالیٰ مردوں سے کہہ رہا ہے تم عورتوں کی بات کر رہا ہے عورتوں پر تو جمعہ ہے نہیں جب تمہارے فرد خطاب ہی اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا اہل کا مخاطب حکام ہے آپ کون ہوتے ہیں پہلے آپ اسلامی سلطنت قائم کریں پہلے اپنے گھر میں اسلام آپ ابھی کرائے تمہاری مصیبت آئے تمہاری برادری ٹوٹ جائے گی ہو سکتا ہے تمہاری برادری تمہیں قتل کر دے محلہ ریاست بناؤ جب ریاست بن جائے گی پھر پتا نہیں ہے مکہ شریف میں کتاب کیوں نہیں کیا صاحب ہے نے بتاؤ وہاں پر پٹائی ہو رہی ہے مار کھا رہا ہے مارتے کیوں نہیں ہے الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برس رہے ہیں آپ آپ کے کیوں نہیں آتے لڑتے کیوں نہیں بتاؤ حکم نہیں آیا تو کیا آپ کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے سب مثال رہ ہیں جس طرح مکے کے حالات اب جو مکے کے حالات مسلمانوں پر جب تک رہیں گے ان کا حکم بھی وہی رہے گا آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے آپ مکے کے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں مکے کے حالات وال مکے کے حالات پر مدنی آیات کو کیوں تصویر کر رہے ہیں کیوں نہیں کیا اسی وجہ سے نہیں کیا وہ بھائی حکم مدینہ حکم آ گیا نا اب مدینہ شریف میں جہاد کیا نا تو مدینہ بناؤ تمہارا مدینہ کہاں ہے کہاں ریاست اسلام کی تمہاری ہاں اپنا جو کہ گوانڈ والا آگے کر گڈی تو چھتر کھانے پر کو گل کرنے ٹی وی وہ چھتر لا لینی چنگا پھر لے دینا تین ساری دیہی کر معذر کا مطلب ہے کہ جہاد کی فرضیت منسوخ نہیں ہو سکتی یہ دن میں رکھو آپ کو اتنا پتہ نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے جہاز کی فرضیت منسوخ نہیں ہوگی یہ نہیں ہے کہ جہاز ہر وقت فرض ہو جائے گا کہاں پر ہے اب نماز ہے بتاؤ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ نماز بندے سے ساخت ہو جاتی ہے بولو ہوتی نہیں ہوتی کیا نماز قیامت تک رہنے والا فرض نہیں ہے لیکن بندے سے کیوں ساخت ہو رہا ہے نماز کو منسوخ نہیں کر سکتے لیکن بعض آغار شریعت کی وجہ سے طاقت ہو جائے گی جب تک شریعت کو پتا ہو نہ دو ہزار شرعیہ کی وجہ سے ثبوت اور بات ہے اور نقص اور بات ہے تمہیں نقص اور ثبوت کا پتہ نہیں ہے جمعہ جمعہ کیا مت تک رہنے والا فرد ہے کہ نہیں ہے دیہاتوں پر جمعہ ضروری ہوتا بتاؤ جو کہے گا جمعہ منسوخ کا کافر ہو جائے گا جو کہے گا جمعہ دیہاتی لوگوں پر نہیں ہے آزار شرعیہ ہے وہاں پر شرعی عذر ہے جن کی وجہ سے ان پر فرضیت نہیں ہوتی یہ اچھی کانفی کے مطابق ہدایت یافتہ یہ نہیں تو مانے گا تو پھر خدا تک پہنچ جائے گا میرے نام عالم کو نہیں سکتا کو مانے گا کو دکھاؤ تو صحیح آؤ ہاں، نکالو جہاد کیا ہے باپ دیکھو یہ ملا کا فساد بنتا ہے یا نہیں بنتا وہاں پر تو لکھا ہوا ہے حاکم اسلام کا فرد بنتا ہے جب ریاست اسلام کی ہو تو ہر سال سال میں دو مرتبہ حملے کرے اپنا جو بھی بندی کار خود جو سکتا سچ نہیں پہ آتا فض سمجھو اپنے سب لوگ کوشش کرو جمہوریہ شیتانیا ساری بعد آ جاؤ اور جناب جی اتنے محلے کے اندر ہی تو اسلام جہاں جیتو انڈیا کی تصویر لگی ہے لگی گانا لگا سب ٹوٹ پو گل کے سر کھلے کھلے تو منہ لگے مسلمان رسول رسول اکرم اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم نے نے فرمایا تم میں میں ہاتھ ہاتھ برائی کو دیتے نہیں نہیں تاکہ تاکہ زبان سے روکو دل جانے ہے کہ نہیں یہ دسو صلی اللہ علیہ وسلم طاقت ہاتھ نال برائی چلو بندے مارن برائی دسو اپنے گھر برائی نو نو ہاتھ نال ڈکن دی طاقت نہیں کے مار لین گے یار فدو لار نے کر فدو آئے گل اتنے اور یار چلو رشیدے نو کہہ دے یار کہہ دے جڑا او بڑا مجاہد بنیا او جاش محمد والا او مولا ملوسے نو کہہ دو کہ یار تو ہی اٹھ برائی دے خلاف بول تے تو سہی اور چلو نہیں ہاتھ نال ڈک سکنا زبان نال ہی ڈک لے کی کیڑی کیڑی برائی ہاں سالا کجے روکیا سو پتر اپنا دیتا دون بھ پی برائی کا پتا ہوتی مناظر میں کاگل ہونا تس شامتے ہو جو لکھی سات آج ہے فضل نہ نہیں ہونا کہنا ہونا ہو سو اچھا، سکا جمیا ہوئے وہ سہوگی نظام دی روپیے لینا نہیں بھی ادھر اتوں دو چار کتاباں لکھ کے تے عوام جی جی دیا گیا تلیم کے آخر بات یہ ہے کہ سکون ہونا چاہیے لیکن انگریز نہیں بننا چاہیے لاس لانا چاہیے تو اسی طرح جی آ کے نشا تو پینا چاہیے لیکن نشا ہی نہیں بننا چاہیے آگ میں جانا چاہیے لیکن جلنا نہیں چاہیے جانا چاہیے لیکن فلال گوڈی ہاتھ اپنا ہی جا سک لگے گا اپنا جا نہیں لگے گا چوک اپنا مانگ حسین اسی بندیاں عیمندیہ اسلام دشمن پاگ پاگل سمجھ لیا جائے گا اور بتاؤنا چاہیے اچھا، بدترین اسلام دشمن دو جماعت یاد رکھے اسلام کے نام پر اسلام میں سب سے زیادہ فساد اور تباہی کرنے والے دو ہیں ایک صحابی پاک والے ایک رحمن والے انتخاب کے اسلام دشمن نہیں اور دوست نہیں دنیا کوئی مکھی نظر آ جائے سجے کبھی دنیا کی مکھیے فلانے لسم خدا پیرا چائے میں سنا رہا واقعہ میں آج تو اٹھارہ سال پہلے ایک جگہ سے خطاب کیتا اس نے مڈا کنڈا تھا دبا اٹھتا سب پیا سر شور بابا سی میں ذرا پیترے شیترے اپنے وکھائے عوام کی کی ہو گئی ایجنسیاں نے بندے بیٹھے سن ساوی پگ بن کے ساوی پگ بن کے پا جی بیٹھا ہے میم آ جی سر سائیکل سلامن لاہور شالامار بہ گیا شالامار سے چلو چلی جخمی آنڈے شوڈے کھوائے کھو کے فکیر وسیلے میں دعوت ساری رات انہوں نے ساؤنسی موتر بھی کرن نہیں نہیں اج لبے گا برا برا کسمیا تین وہ وہ کدی شکل ہی ویکھی جڑا سی بنا لے بابے اتنے کھڑے نہیں شفاعت رسول ملتان ملتان سی بھی اصل اتنے کیا اچھا جمع پڑھا انجن شیٹ لاہور اسٹیشن ہی بڑا جتنے ورکشاپ نے نا میرے وہ ایجنسی والوں لکھ لو سن لو میں اس جمہوری نظام کا میں اس یہودی نظام کا میں ظالمانہ غازمانہ نظام کا میں اس تعلیم کا اس تعلیم کا باغی ہوں باغی ہوں باغی ہوں شام نو ایجنسی والے گا نہ کہ سرکار آپ کی یورپ بہت ضرور ہے مشین نہیں ہوں کسی کرنے والی یورپ کا پھر آئے میں بڑا بڑا آگر کسی ہو جاتا نورانی نے پیو کیتا آدر ایک چکر نہ بنایا کنجر کو چونپڑی بھی نہیں سی بہن واسطے یا پھیرا وجہ اج فیکٹری کا مالک واپس آیا یورپ تو بابا <laughs> جی بابا فضل فتم یہ بڑا پرانا بابا جی مانا ہر تنظیم دی نانی کسی دا نام لے یہ ہاتھوں پلی ہونی بابا جو بچارا ہے سی حق پسند دن ادھر رہنا ہے چار سال دو سال باری ہو جانی ہے صرف واحد میں سال ہو گئے میرے گیا <laughs> <laughs> شیخ صاحب آپ یہ کے خلاف بات بولتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہاتھ کھینچ لیں تو یہ سائنس یہ ٹیکنالوجی یہ موبائل یہ فون وغیرہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور زندگی افسر ہو جائے گی بابا اور سنے جیسے رام میں بھائی مان کافر بغیر اللہ بےمان بولتے ہیں ساری جماعتیں نا فراڈ بے ایمان ساری چیزیں نظر آتی ہیں اوپن نظر آتی ہیں عزت غیر آپ یہ بتائیں آپ کے گھر میں ٹی وی ہے نہیں ہے آپ کے بچے اسکول پہ جاتے ہیں یہ تو بچنا چھوٹے ہیں تنگی بیلی کو نہ ہو اب ایک تقریباً اس میں ایک سال ہو چکا ہے وہ گھر میں ٹی وی نہیں چلا اور میرے جو بھابھی ہیں نا وہ میرے خلاف ہو گئی یہ ٹی وی نہیں چلانے دیتا اب میں ان کے بچے جو پڑھ رہے ہیں نا اسکول میں میری کوشش ہے کہ میں ان کو پہلے چڑھا لوں سونا اسلام چھوڑو جہاد اسلام سے چلو یہ تو چلو گے لوگ مخالف کیونکہ اسلام رواج کے خلاف ہوں گا روایت کے خلاف چلو گے لوگ مخالف کو جان لے جی تمہیں رب توفیق دیتی ریاست قائم ہوگی تو پھر سلوار چک لو گے ورنہ کنڈے کھانے کھانے آپ وہ مجھے پتا مجھے ارے سونا نفس چھوڑنا پڑا لخت جگر صحابہ لخت جگر نے کسی کافر دیکھی ہاتھ نال وٹن لے لیں یہ نفس ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ